اس لیے نہیں کہ میں سکندر کی بربادی کا تماشا دیکھوں بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں وہ خاموشی سے سنتا رہا جس شخص نے ان کی زندگی کے کئی برس برباد کر دیے اس کے بیٹے کو وہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھا میرا بیٹا بھی تمہاری عمر کا ہے اس نے بھی بہت برا وقت گزارا ہے میری بیوی نے بھی سزا کاٹی ہے وہ بھی اتنے بے قصور تھے جتنے تم اور تمہاری والدہ ہم سکندر شاہ کے گھر والے ہیں اور ہم یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے سر اس کی آواز میں تلخی گھل گئی تھی نہیں تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے جلاوطنی کی سزا سب سے اذیت ناک سزا ہوتی ہے تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزا کاٹی ہے کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم سر اٹھا کر جیو جیسے اب ہم مات جیے گا اس کے فادر بے قصور تھے میرے قصوروار ہیں میں کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا میں جانتا ہوں وہ دونوں ایک درخت تلے نصب بینچ پہ بیٹھ گئے سامنے سر سب سا میدان تھا جس پہ سورج کی کرنیں ترچھی ہو کر پڑ رہی تھی استنبول میں سرما کا سورج ایسا ہی ٹھنڈا ہوتا تھا مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے مجھے صرف تمہارا خیال ہے میں نے اپنے گھر والوں کی اذیت دیکھی ہے بچے اور میں آج تمہاری ماں سے جب ملا تو میں نے انہیں بھی اسی اذیت میں دیکھا وہ سکندر کو نہیں چھوڑ سکتی مگر تم تو اپنے ملک واپس جا سکتے ہو میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے میں جانتا ہوں میں کبھی فوج میں نہیں جا سکتا مجھے وہ کبھی چھاونی کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے میں پھر سے ذلیل ہونے وہاں نہیں جانا چاہتا وہ بہت تکلیف سے بول رہا تھا فرقان ماموں کی باتیں ابھی تک دل میں گڑی تھیں یہ تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا وہ حیران ہوئے کیونکہ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں اور غدار کے بیٹے کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا مجھے افسوس ہے کہ تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا میں تمہیں نامور ملکی غداروں کے نام گنوا سکتا ہوں جن کے خاندان کے کتنے ہی لڑکے فوج میں کام کر رہے ہیں اگر تم قابل ہو اور تم ایک دفعہ پھر سے سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ملک واپس جاؤ وہ کتنی ہی دیر بیٹھے اسے سمجھاتے رہیں کہ اسے ایک دفعہ کوشش کرنا چاہیے اور پھر ملک کے لیے قابل قدر خدمت سر انجام دے کر وہ اپنے خاندان کے نام پر لگا دھبا مٹا سکتا ہے اچھائی برائی کو ڈھانپ دیتی ہے ان کا اپنا بیٹا بھی اگلے سال آرمی میں کمیشن کے لیے درخواست دینے جا رہا تھا وہ بھی ہائی اسکول ختم کر کے ان کے پاس آ جائے اور ساتھ ہی امتحان دے وہ خاموشی سے سنتا رہا اگر اسے کوئی شک و شبہ تھا کہ وہ دھوکے سے اس کے باپ کو ملک واپس لے جانے اور سزا دلوانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے تو وہ زائل ہو گیا پھر بھی اس نے ان کو کوئی خاص جواب نہیں دیا وہ اس نہج پہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا فرقان کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذلیل ہو کر زندگی گزار تو رہے تھے با عزت جینے کا حق ان کو نہیں تھا سپہر میں جب وہ گھر لوٹا تو ممی نے کرنل گیلانی کی آمد کا بتایا اور یہ بھی کہ وہ ان سے اسکول کا پتہ پوچھ کر گئے تھے ان کی فلائٹ شام میں تھی اور وہ آج ہی اس سے ملنا چاہتے تھے پھر اس نے بھی سب کچھ بتا دیا مگر میں ادھر نہیں جاؤں گا مجھے فرقان ماموں کے گھر نہیں جانا میں ان لوگوں سے پھر کبھی نہیں ملنا چاہوں گا اس نے اپنی تئیں بات ختم کر دی تو ممی خاموش ہو گئیں لیکن سوچیں خاموش نہیں ہوئی خواب خاموش نہیں ہوئے وہ خواب کسی بوجھ کی طرح دل کو گھیرے رہا کچھ دن بعد نیند میں وہ خود کو وہی پاتا انتاکیا میں وہ بڑا سا دالان فوارا اور ساتھ کھڑا گھوڑا اور جب وہ پلٹنے لگتا تو اسے پکارا جاتا شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ خواب جو آغاز میں خوف تھا اب دکھ بنتا گیا جانے وہ کون تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے اس وجیح آدمی کو دفنایا تھا مگر وہ کبھی اس کے خاندان کو نہیں تلاش کر سکے گا اس کی بیوی بچے برسوں اس کی راہ تکیں گے حکومت فوج ایجنسی کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہاں دفن تھا جاسوس کی زندگی جاسوس کی موت یہی تھی جاسوس کی قسمت پھر کیوں جوانوں میں یہ ہمت ہوتی تھی کہ وہ اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیں وہ کہاں سے یہ جذبہ اپنے اندر لاتے تھے کہ بنا وردی بنا تمغوں اور بنا ستائش کے خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے صرف کر دیں چپ چاپ اپنا فرض نبھائیں اور چپ چاپ مر جائیں بلا شبہ وہ عظیم لوگ تھے اور وہ ان میں سے کبھی نہیں ہو سکتا تھا بعض دفعہ انسان اپنے خواب کسی شے میں ڈال کر ان کو سیل کر دیتا ہے موم کی ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے اس نے بھی اپنے خواب مہر بند کر دیے تھے یہ چند ماہ بعد کی بات تھی ابھی اس کا ہائی اسکول ختم نہیں ہوا تھا کہ اسکول کا ایک ٹرپ انتاکیا کے لیے پلان ہونے لگا تاریخی اور قدیم شہر انتاکیا جانے کے لیے تمام طلباء و طالبات بہت پرجوش تھے وہ بھی تھا مگر اس کی وجہ کچھ اور تھی اس کو اپنے خوابوں سے پیچھا چھڑانے کا راستہ نظر آ گیا تھا ممی سے اس نے بہت اصرار سے اس فارم ہاؤس کا پتہ پوچھ لیا جس کے دالان میں فوارے کے ساتھ کچھ آثار ثبت تھے وہ ان آثار کو کھوجنا چاہتا تھا اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا نہ ہی ابا کا راز اور نہ ہی اپنا ارادہ جو کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا کہ وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دیکھتا ہے شاید یہاں کوئی دفن ہے وہ اسے راضی کر لے گا وہ اس جگہ کی کھدائی کرے پھر جب وہ لوگ اس پاک اسپائی کی ناش ڈھونڈ لیں گے تو وہ پاکستانی سفارت خانے کو اطلاع دے دے گا شاید اس ناش کی واپس پاکستان بھجوانے کی کوئی سبیل نکل آئے اس وجہ صورت پاکستانی کو اس کے خاندان کو واپس لوٹانے کا اس سے بہتر لائے عمل اسے نہیں معلوم تھا بلاخر وہ اس قرض کو اتار دے گا جو دادا نے کہا تھا کہ اس کے کندھوں پہ آ گرا ہے بلاخر وہ ابا کے راز کے بوجھ سے نجات حاصل کر لے گا اسے یقین تھا کہ وہ ناش آج بھی ویسے ہی گرم اور نرم ہوگی اس کا خون اب بھی بہہ رہا ہوگا اور اس کی گردن پہ اب بھی پسینے کے قطرے ہوں گے شہید مرتے تھوڑی ہیں وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں بہت دقتوں سے وقت نکال کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس فارم ہاؤس پہنچا اندر کا راستہ اسے ابھی تک یاد تھا بس اس گیٹ کو عبور کر کے ذرا آگے جا کر دائیں طرف مڑ جائے گا تو وہاں سے فوارے والا دالان نظر آئے گا گیٹ سے وہ جگہ نظر نہیں آتی تھی ملازم نے اسے اندر آنے دیا اور فارم کے مالک کو بلانے چلا گیا جہان ادھر نہیں رکا وہ تیز قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے آیا اور عمارت کے دائیں جانب سے آ مڑا تاکہ دالان مگر وہ دالان کے این سرے پہ ٹھٹک کر رک گیا پھر بے یقینی سے پلکیں جھپکی چند لمحے کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا اس نے ہر چیز سوچی تھی سوائے اس کے کہ آٹھ برس بیت چکے تھے سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا وسیع احاطہ اور درمیان میں فوارہ تھا اب وہاں ایک گہرا اور خوب لمبا چوڑا سا تالاب تھا وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل زمین پہ آ گرا تالاب اتنا بڑا تالاب اس کو تعمیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے زمین کھودنی پڑی ہوگی تو کھدائی کے دوران اس ناش کا کیا بنا ہوگا آپ کو یقیناً خواب میں ایسا کچھ نظر آتا ہوگا مگر یقین کریں چار سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی میں ایک دن بھی مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا اور ہم نے بہت نیچے تک زمین کھودی تھی یہاں سے کچھ نہیں ملا تھا انسانی لاش تو دور کی بات کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ملا جب فارم کا مالک آیا تو اس کی کہانی سن کر بہت وسوخ سے بتانے لگا اس کے لہجے اور آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی ہاں صرف ایک بات تھی وہ کہتے کہتے ذرا رکا اور پھر جیسے یاد کر کے بولا اس جگہ کی مٹی بہت اچھی تھی اس سے عجیب سی خوشبو آتی تھی ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی نہیں سونگی تھی اس کی وجہ میں شاید کبھی معلوم نہ کر سکوں بہت سے آنسو اس نے اندر اپنے اندر اتارے تھے وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا وہ پاک اسپائی کی ناش کہاں گئی تھی مگر یہ تو طے تھا کہ اس کی زندگی میں وہ کبھی نہیں جان پائے گا اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے پاک اسپائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے اس واقعے نے اسے ایک بات سمجھا دی تھی وہ سمجھتا تھا کہ جاسوس لاوارس خاموشی سے مر جاتا ہے تو وہ غلط تھا اللہ بہت غیرت والا ہے کسی کا احسان نہیں رکھتا جو آدمی اس کے لیے جان دے دے وہ اسے لاوارس چھوڑ دے گا اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا یہ نہیں ہو سکتا تھا یہ نہیں ہوتا تھا اس روز اسے شدت سے فرقان ماموں کی بات یاد آئیں مگر جب آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی وہ کہتے تھے تم ذلیل ہوگے تم خوار ہوگے تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے تم کتوں کی سی ذلیل زندگی گزار دو گے مگر اب بالآخر اس کے خوابوں پہ لگی موم کی مہر پگھل گئی تھی سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے نہیں وہ ان کی باتوں کو درست ثابت نہیں ہونے دے گا وہ واپس جائے گا اور وہ بہت محنت کرے گا وہ اپنے ملک سے وفاداری کا عہد نبھائے گا یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزار دے گا اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا وہ سر اٹھا کر کیوں نہیں جی سکتا نہیں وہ کتوں کسی ذلیل اور اس وقت کن زندگی نہیں جیے گا وہ حشر کے بڑے دن اپنے دادا کو کیا چہرہ دکھائے گا اسے سرخرو ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی تھی جو اس کے باپ نے کی مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پر سے ذلت کا دھبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس کے باپ نے کیا اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اچھائی برائی کو رفع کر دیتی ہے اور وہ یہ سب کر کے دکھائے گا وہ فرقان ماموں کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے ایک دن آئے گا جب وہ ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوگا اس دن سرخرو ہو جائے گا اس کی ماں اور دادا سرخرو ہو جائیں گے اپنے تمام تر عزم و ہمت کے باوجود ایک بات طے تھی اگر وہ پاکستان جائے گا تو کرنل گیلانی کے پاس جائے گا یا کسی اور کے پاس یا فٹ پاتھ پر رات بسر کر لے گا مگر ماموں کے گھر نہیں جائے گا تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اب جب تمہیں مدد چاہیے تو ہمارے پاس مت آنا ہمارا در مت کھٹکھٹانا لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پشتاؤ کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے یہی کہا تھا نا انہوں نے اب اس کی عزت اسی میں تھی کہ وہ ماموں کی طرف نہ جائے اس کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا مگر ممی یہ سب کسی اور وجہ سے چاہتی تھی میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ اور تمہارے اس فیصلے سے میں بہت خوش ہوں مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں اس بارے میں کچھ بھی جانیں میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں وہ اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ اور سب سے بڑی بات آرمی میں کوئی عہدہ پالو وہ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے وہ تمہارے خلاف ہو کر تمہیں اپسیٹ کر دیں گے پھر ہم اسے راز کیسے رکھیں گے ممی اس کے بعد پہ ممی مسکرائی تھی کمون جہان تمہیں راز رکھنے آتے ہیں مگر انہیں پتہ چل جائے گا ممی دیکھو ایک نہ ایک دن تو ان کو پتہ لگنا ہی ہے مگر تب تک تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں تمہارے ماموں کو کیا معلوم کہ ان کے نام کیا ہیں اور وہ کون ہیں اس نے اس بات میں گردن ہلا دی یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ پہلے سمجھ رہا تھا ہمارا استنبول میں کوئی رشتے دار نہیں ہے ہلکا احباب بھی تھوڑا سا ہے میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم انقرہ گئے ہو وہاں کالج میں داخلہ لے لیا ہے نہیں انقرہ میں عمران کے کزنس پڑھتے ہیں اور وہ میرے ہم عمر ہیں انقرہ کہا تو پول کھل جائے گا یونان ٹھیک رہے گا ممی نے نم مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا ہاں تمہیں راز رکھنے آتے ہیں ممی کے بقول ماموں کے آس پاس خاندان میں دور دور تک کوئی فوج میں نہ تھا وہ سب کاروباری لوگ تھے ان کے حلقہ احباب میں اگر کوئی آرمی فیملی تھی تو سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ اب ایسے دوستوں سے احتراز برتتے تھے کرنل گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے یوں جب وہ پاکستان گیا تو اسے اپنے ماموں کے شہر نہیں جانا پڑا ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود اسے علم تھا کہ جلد یا بدیر فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے اور اس وقت کا سوچ کر وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا ممی کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ یہ سب اپنی انا کے لیے کر رہا ہے یہ بھی ایک وجہ تھی اس کی عزت نفس بلا شبہ بہت مجروح ہوئی تھی مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ اپنے ماموں کے سامنے خود کو بہت کمزور محسوس کرتا تھا وہ واقعی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا اسے یہی خوف تھا کہ وہ اسے اس کے باپ کا تانا دیں گے اور وہ ایک دفعہ پھر ٹوٹ جائے گا روف گیلانی بہت اچھے اور دھیمے مزاج کے حامل انسان تھے وہ ان کی بہت قدر کرتا تھا اس کے باپ کی ساری زیادتیاں نظر انداز کر کے انہوں نے اسے اپنے گھر جگہ دی اور پھر ہر موقع پہ اس کی مدد بھی کی صرف مالی مدد وہ ان سے نہیں لیتا تھا مگر اخلاقی طور پہ وہ ہمیشہ اس کو سہارا دینے کے لیے تیار رہتے تھے وہ اور حماد اکٹھے کیڈٹ بھرتی ہوئے تھے اور ترقی کے منازل انہوں نے اکٹھے طے کی تھی وہ سکندر شاہ غدار کا بیٹا ہے یہ بات کبھی بھی اس کے لیے تازیانہ نہیں بنی اب رعوف گیلانی ان کی بیگم ارسلہ حماد اور اس کی چھوٹی بہن نور العین اس کے لیے دوسری فیملی کی طرح تھی چھاؤنی میں عمومی طور پہ آپ کے اپنے کردار اور اعمال کو آپ کی پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا نہ کہ آپ کے پرکھوں کے کردار اور اعمال کو اس نے اپنا نام جہان ایس احمد لکھنا شروع کر دیا زیادہ تر وہ اپنے سر نیم احمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا تھا مگر جب کبھی پورا نام لکھنا یا بتانا ہوتا وہ جہان سکندر احمد ہی لکھا اور بتایا کرتا تھا کرنل گیلانی کہتے تھے مسلمان اپنی زندگی میں اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جانا چاہیے اور باپ کا نام اسے کبھی اپنے نام کے آگے سے ہٹانا نہیں چاہیے چاہے باپ جیسا بھی ہو بہت عرصے بعد اس نے بالآخر اپنے احساس کمتری کو دبا لیا تھا رشتے ختم نہیں کر سکا تھا ختم کرنے اور دبانے میں خلیج جتنا فرق تھا اور یہی فرق اس کی ذات میں ایک خلیج چھوڑ گیا تھا وہ چلا گیا تو ممی نے مسلحتاً ماموں سے ٹیلی فونک رابطہ استوار کر لیا تاکہ اگر کبھی وہ یہ خبر جان لیں تو ممی کو معلوم ہو جائے اور ایک دفعہ فرقان ماموں نے باتوں باتوں میں کہہ بھی دیا کہ کسی نے ان سے استفسار کیا کہ کیا کرنل سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے تو جواباً ماموں نے بہت فخر سے بتایا کہ ذلت و شرمندگی کے مارے سکندر شاہ کا خاندان کبھی بھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک سر انجام دیا تھا وہ کوئی اور جہان ہوگا ممی خاموش ہو گئیں پھر انہوں نے ماموں کو یہی کہا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا ماموں کے ذہن میں ایک غلط تصور قائم تھا کہ غدار کا بیٹا فوج میں کبھی بھرتی نہیں ہو سکتا اس لیے انہوں نے اس معاملے کی کبھی چھان پٹک نہیں کی شاید کچھ عرصے بعد وہ جان بھی لیتے مگر تب تک اس کا تبادلہ وہاں ہو گیا جہاں کبھی کوشش کرنے سے بھی پوسٹ نہیں ملتی اور جو خود کو خفیہ والوں میں شامل کروانے کی رتی بھر بھی کوشش نہ کرے وہ وہاں بھیج دیا جاتا اب اس جاب کی ضرورت تھی کہ وہ اپنا سوشل سرکر محدود رکھے منہ بند اور آنکھیں اور کان کھلے رکھے اور اپنے کام کو بھی خفیہ رکھے بالآخر وہ پچیس برس کی عمر میں چھ ماہ کی ٹریننگ چار ماہ دس دن میں مکمل کر کے ایک ایجنٹ بننے جا رہا تھا پاکستانی جاسوس جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا اب اسے امید تھی کہ شاید وہ برسوں دیکھا جانے والا خواب اسے دکھائی دینا بند ہو جائے گو کہ اس کی شدت میں کمی آ چکی تھی مگر بہرحال وہ اب بھی اس کے ماضی کا آسیب بن کر اس کے ساتھ تھا فوج اور ایجنسی میں آپ کا ایک ہی ہدف ایک ہی دشمن ایک ہی تعصب ایک ہی نفرت کا منبع ہوتا ہے ڈیئر نیبرز جس رات اسے پہلی دفعہ غیر قانونی طور پہ بھارت جانا تھا اس سے پچھلے روز اس کے انسٹرکٹر کی موجودگی میں مروجہ اصول کے مطابق ڈاکٹر نے اس کے دہنی طرف کی ایک داڑ نکال کر اس کی جگہ ایک خاص پلاسٹک کی بنی مصنوعی داڑ لگا دی تھی جس میں سائنائٹ سے بھرا کیپسول تھا سائنائٹ جو کنگ آف پوائزنس تھا یہ کیپسول ایک شیشے کے خول میں بند تھا اور زبان کی مدد سے باہر نکل آتا تھا اگر غلطی سے نگل لیا جائے تو جب تک شیشہ نہ ٹوٹے یہ بآسانی کوئی نقصان دیے بغیر جسم سے گزر جاتا ہے لیکن اگر چبا لیا جائے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا اور انسان چند پل میں مر جائے گا یہ اس لیے تھا کہ اگر کبھی وہ گرفتار ہو جائے اور تشدد برداشت نہ کر سکے اور اسے خدشہ ہو کہ مزید تشدد کی صورت میں وہ اپنے راز اگل دے گا تو بہتر تھا کہ وہ اپنی اس زہر بھری داڑ کو نکال کر چبا لے اور خاموشی سے جان دے دے یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ تفتیشی افسران کے سامنے بولنا شروع کرے اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈال دے اور ملک کو نقصان پہنچائے مر جانا راز اگل دینے سے ہمیشہ بہتر ہوتا تھا وہ سوا سال انڈیا میں ایک دوسری شناخت کے ساتھ رہا کور شناخت وہ جعلی شناخت ہوتی ہے جس کے ذریعے جاسوس اس معاشرے میں متعارف ہوتا ہے ہر کور کے ساتھ ایک لیجنڈ بھی ہوتا ہے لیجنڈ اس فرضی ماضی کو کہا جاتا ہے جو اس جعلی کور کے پیچھے گھڑا جاتا ہے مثلا یہ آدمی کہاں پیدا ہوا کہاں سے گریجویٹ ہوا سابقہ بیوی کا نام وغیرہ وغیرہ آپ آپ آپ کے کے پیچھے ایجنسی اس لیجنڈ کو اتنے اچھے طریقے سے نبھاتی ہے کہ اگر کوئی بارے میں تحقیق کرنے نکلے تو اس کو آپ کی جائے پیدائش کے اسپتال میں آپ کا نام رجسٹر میں لکھا مل جائے گا گریجویشن سرٹیفکیٹ بھی وہ دیکھ لے گا اور آپ کی سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے گی یہ سب تاش کے پتوں کے گھر کی مانند ہوتا تھا جس کو بعض دفعہ ایک پھوک ہی اڑا کر بھیڑ دیتی تھی اس چیز کو ایجنٹ کا کور بلو ہونا کہتے ہیں سو سوا سال اس کا اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا اس کا پاکستان میں صرف ایک شخص سے رابطہ تھا جو اس کے باس تھے وہ لوگ اپنے باس اس کنٹرولر یا ہینڈلر کو کہتے تھے جو ہما وقت جاسوس سے رابطے میں رہتا تھا ممی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو باس تک پہنچاتی اور وہ اس تک پہنچاتے باس کی ہر بات ماننا فرض تھا بعض دفعہ اچھے بھلے حالات میں بھی وہ دو ماہ خاموشی سے گھر میں بیٹھنے اور اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کا حکم ملتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنا پڑتا بعض دفعہ مسلسل کام کرنا ہوتا بس جو ادھر سے حکم آئے وہی کرنا ہوتا تھا ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیتے ہیں اس نے بھی رکھوا دی تھی اور اپنی گردن رہن رکھوانا کیا ہوتا ہے یہ اس کو تب علم ہوا تھا جب سوا سال تک ریزیڈنٹ اسپائی کے طور پہ کام کرنے کے بعد ایک دن بہت اچانک وہ گرفتار ہو گیا تھا اس نے ہمیشہ گرفتاری کے امکان کو مد نظر رکھا تھا مگر رو کی تحویل اور تشدد کیا ہوتا ہے یہ اسے تب معلوم ہوا جب اس نے خود کو ان کی حراست میں پایا ایک مقامی بینک کے باہر وہ وقت مقررہ پہ دوست سے ملنے آیا تھا دوست سے مراد اس کا کوئی فرینڈ یا عزیز نہیں جس سے اس کی دوستی تھی بلکہ وہ اپنے ملک کے ایجنٹس کو کو دوست دوست دوست کہا کرتے تھے اس اس مقامی تک چند اشیاء پہنچانی تھی وقت جگہ سب کچھ کا مقرر کردہ تھا وہ پہلے بھی اس ساتھی جاسوس سے کئی بار مل چکا تھا وہ تیس بتیس برس کا خوش شکل سا پاکستانی تھا جو بھارت میں بھارتیوں کی طرح ہی رہ رہا تھا اس کو دیکھ کر کبھی جہان کو نہیں لگا تھا کہ یہی دوست اس کو یوں دھوکہ دے گا وقت مقررہ پہ اسے بلا کر وہ خود نہیں آیا وہ اس جگہ کے قریب ہی انتظار کرتا رہا جب تک دوست نے نہیں آ جانا تھا وہ ادھر سے نہیں جا سکتا تھا مگر پھر ایک دم سے پیچھے سے کسی نے اس کے سر پہ کچھ دے مارا اور وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ چند لمحے کے لیے واقعتاً سمحل سنبھل نہ سکا اور بس وہ چند لمحے اسے زندگی کے بدترین دور میں لے گئے رو کی تحویل جو جہنم سے بھی بدتر تھی وہ اس کے بے ہوش ہوتے وجود کو گھسیٹتے دھکیلتے اس کو اپنے ساتھ لے گئے ہاتھ آنکھیں سب باندھ دیا تھا وہ اندھا مفلوج ہو کر رہ گیا تھا وہ اتنے سارے اہلکار تھے اور وہ اکیلا تھا وہ ان سے نہیں لڑ سکتا تھا اس پہلی ہی ضرب نے اسے بے بس کر دیا تھا کہیں کسی عمارت کے اندر ایک کال کوٹری نما سیل میں لے جا کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتاری گئی پھر آفیسر نے اس کو بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا منہ پہ لگی ٹیپ اتاری اور پلاس کے کے قسم آلے سے اسے ہر ایک دانت اور داڑھ کو باری باری کھینچا جیسے ہی وہ آلہ نقلی داڑھ پہ آیا زہر بڑی داڑھ کھینچنے سے الگ ہو گئی یہ نقلی داڑے لگانے کا طریقہ دنیا کے ہر انٹیلیجنس ایجنسی میں پایا جاتا ہے سو ہر ایجنٹ کو گرفتار کرتے ہوئے وہ سب سے پہلے اس کے داڑھ الگ کرتے ہیں سو انہوں نے پاکستانی جاسوس کو گرفتار کرتے ہی سب سے پہلے اس کا فرار کا واحد راستہ ختم کیا پھر دوبارہ سے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اسے اپنے ساتھ چلاتے باہر لے گئے ایسی جیلوں میں قیدی کے فرار کا ہر امکان ختم کرنے کے لیے کہ کہیں وہ اپنے سیل سے تفتیشی سیل کا فاصلہ اور سمت نہ جان لے اور اس طرح فرار ہونے کا کوئی منصوبہ ترتیب دے لے اسے ہر چند قدم بعد لٹو کی طرح گھمایا جاتا وہ سمت کھو دے اور پھر وہ آگے چلاتے اسے تربیت کے دوران بتایا گیا تھا کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے اپنے قدم گننے چاہیے اور آس پاس کی خوشبو سونگنی چاہیے آوازیں سننی چاہیے اس نے یہی کیا ہر طرف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آوازیں آ رہی تھیں پھر جب قریباً ساٹھ قدم ہو گئے تو وہ اسے ایک کمرے میں لائے کرسی پہ بٹھایا اور ہاتھ پاؤ کرسی کے ساتھ باندھے پھر آنکھوں سے پٹی اتاری تاریکی سے تیز روشنی اس کی آنکھیں چندیا گئیں سامنے میز پہ ایک بڑے ریفلیکٹر میں لگا بلب روشنی کے ٹارچر کے لیے استعمال ہو رہا تھا اس کی روشنی سے آنکھوں میں تکلیف ہوتی تھی اس نے بے اختیار چہرہ پیچھے کر کے آنکھیں سکیڑی اور سامنے دیکھنا چاہا میز کے اس پار ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا تھا جو اپنے حلیے سے کوئی عالی افسر لگتا تھا میز پہ ایک ہینٹر سے ملتی جلتی چیز بھی رکھی تھی ایک طرف دیوار میں شیشہ لگا تھا جہان نے ذرا سی گردر موڑ کر ادھر دیکھا اسے اس آئینے میں اپنا عکس نظر آیا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی طرف سے آئینہ تھا جبکہ اس کی دوسری طرف یہ شیشے کا کام دے رہا تھا یعنی اندر بیٹھے آدمی کو اس میں اپنا عکس نظر آئے گا لیکن جو آفیسرز اور سائیکیٹرسٹ اس شیشے کے پار کھڑے ہوں گے وہ اس کو شیشے کی طرح سے استعمال کرتے ہوئے اس میں سے اندر کا منظر دیکھ رہے ہوں گے وہاں ہونے والی تمام گفتگو انگریزی میں ہوتی تھی انہوں نے اس پہلی گفتگو میں اس کو بتایا کہ اس کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہے ان کی جیلوں سے مردہ یا اپاہا چھو کر ہی لوگ نکلتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ پاک اسپائے پاکستانی جاسوس ہے اس لیے وہ سب سچ سچ بتا دے اس صورت میں وہ اس کے ساتھ رعایت بڑھتیں گے وہ جانتا تھا کہ اس کی گرفتاری دوست کے کہنے پہ عمل میں آئی ہے اور صاف ظاہر تھا کہ وہ بخوبی واقف ہے کہ وہ جاسوس ہے لیکن اس کے پاس جو اسمگلر والا کور تھا یہ کہ وہ اسمگلر ہے اور اس دوست نے کسی پرانے بدلے کے باعث اسے جاسوس کہہ کر پھنسوایا ہے وہ کور اب اسے مرتے دم تک قائم رکھنا تھا اس کا انٹرویو شروع ہو چکا تھا نام فرید حیات قومیت پاکستانی دین اسلام شہر سیالکوٹ کس نے تربیت دی جدی پشتی اسمگلر سے ہم ہمارے باپ دادا ہماری تربیت کرتے ہیں اس نے اپنی ازلی بے نیازی سے کہا میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو ایک موقع اور دیتا ہوں اس روب دار آفیسر نے غصے سے کہا تھا بتاؤ بھارت کس لیے آئے تھے ہیروئن اسمگلنگ کے لیے افسر اٹھا اور وہ شے اٹھا کر پوری قوت سے اس کے سر پہ ماری ایک دو تین پوری تین ضربوں کے بعد اس کا دماغ جیسے گھوم گیا وہ سر کے پچھلے حصے میں پڑنے والی بدترین ضرب تھی ہاں اب بولو کس لیے آئے تھے تمہاری ماں سے ملنے ایک دفعہ پھر اس آدمی نے اس کے سر پہ وہ چیز ماری ایسا لگتا تھا جیسے کھال تک کٹ گئی ہو عذیت ہی عذیت تھی وہ کرسی پہ پیچھے بندے ہاتھوں کے ساتھ آنکھیں سختی سے میچے ذرا سا کراہا تھا درد تکلیف جلن اب بتاؤ کس لیے آئے تھے وہ پھر پوچھ رہے تھے ہر بار اس نے وہی جواب دیا ان گنت انہوں نے سوال دہرایا اور اتنی ہی ضربیں اس کے سر پہ پڑی پھر وہ بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو واپس اپنے سیل میں زمین پہ لیٹا تھا تھا سر اتنا دکھ رہا کہ لگتا تھا ابھی پھٹ جائے گا کنپٹی کے قریب سے خون نکل کر چہرے پہ جم گیا تھا سر میں گومڑ اور جسم پہ کئی جگہ نیل تھے جیسے اس کے بے ہوش ہونے کے باوجود انہوں نے تشدد ختم نہیں کیا تھا اس نے آنکھیں بند کی تو وقت جیسے کئی برس پیچھے استمبول پہنچ گیا وہ ہاتھ میں پکڑی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بغلوں کی طرف اچھالتے ہوئے سمندر کنارے چل رہا تھا دادا بھی ساتھ تھے وہ ہمیشہ کی طرح آگے نکل گئے تھے پھر ایک دم وہ پیچھے مڑے اور اسے دیکھ کر مسکرائے کل تمہاری ماں کی سالگرہ ہے اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا ہر وقت کاموں میں جو الجھی رہتی ہے یوں کرتے ہیں اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاتے ہیں ٹھیک اس نے اس بات میں سر ہلا دیا مگر اس کو بتانا مت کل اسے سرپرائز دیں گے پھر رک کر انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان جہان نے آنکھیں کھولی ٹھنڈے فرش پہ دکھتے جسم کو اس نے محسوس کیا اور دھیرے سے بڑھ بڑھایا مجھے راز رکھنے آتے ہیں دادا اس کا وہ بدترین درد جو پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہا اس کا آغاز اسی جیل اسی جیل سے اسی روز ہوا تھا پھر چند گھنٹے بیتے تو ایک ڈاکٹر آ گیا اس نے اس کے زخموں پہ دوا لگائی کھانے کو کی دو گولیاں دی اور چند مزید درد کی دوائیں اس کے ساتھ رکھ دی جس کو بنا کر وہ آنکھیں موندے فرش پہ لیٹا تھا رات میں وہ ڈاکٹر دوبارہ آیا اب کی بار اس کی موجودگی میں ہی چند تفتیشی اہلکار اسے اپنے مخصوص کمرے میں لے جانے کے لیے آئے تو ڈاکٹر نے انہیں سختی سے جھڑک دیا تم نہیں دیکھ رہے اس کا سر کیسے زخمی ہے مجھے اس کو زندہ رکھنے کا حکم ہے میں اس کو زندہ رکھوں گا اپنی تفتیش بعد میں کرنا اب تم نے مزید اس کو ٹارچر کیا تو یہ مر جائے گا جہان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر ڈاکٹر کو دیکھا جو ان اہلکاروں پہ غصہ ہو رہا تھا وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس ہو لیے ڈاکٹر اب تعصف سے سر جھٹکتا اس کے سر کی پٹی کرنے لگا تھا یہ انسان نہیں ہے یہ درندے ہیں وہ ساتھ ہی زیر لب انگریزی میں کہہ رہا تھا جہان بس اپنی نڈھال نیم وہ آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا تم فکر مت کرو میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا پھر وہ اس کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا میں مسلمان ہوں اگر تمہیں قرآن یا جائے نماز چاہیے تو اس کا بندوبست بھی کر دوں گا جہان چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا پھر بولا کیا تم مجھے صورت المان لا کر دے سکتے ہو ہاں بلکہ میں تمہیں پورا قرآن منگوا دیتا ہوں منگوا دو وہ ہولے سے مسکرایا اور آنکھیں پھر سے مون لیں کیسا مسلمان تھا یہ ڈاکٹر جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ قرآن میں الایمان نام کی کوئی سورہ نہیں ہے گھدا نہ ہو تو وہ جانتا تھا کہ یہ مجرموں خصوصاً جاسوسی کے مجرموں کی تفتیش کا پرانا طریقہ ہے ایک آفیسر آپ پہ بے حد سختی اور ٹارچر کرتا ہے جبکہ دوسرا آپ کی طرف داری کرتا ہے خود کو آپ کا ہمدرد ثابت کرتا ہے تاکہ ایسے حالات میں جب انسان کو اپنے قریب کوئی نظر نہ آئے وہ خود کو مدد کے لیے آنے والا فرشتہ ثابت کرے اور اہم معلومات اگلوا لے بہرحال اسے اردو ترجمے والا قرآن نماز والی ٹوپی اور جائے نماز لا دی گئی وضو کا پانی بھی دیا گیا یہ اس کال کوٹری کا واحد روزن تھا ورنہ وہ دن بہت تاریخ تھے اپنے ملک سے دور ایک دشمن ملک میں دشمنوں کے درمیان زخمی ہو کر قید رہنا یہ اس دنیا کا سب سے تکلیف دہ امر تھا وہ روزانہ اس کو تفتیشی کمرے میں لے جاتے کبھی بازوؤں کے درمیان راڈ پھنسا کر دیوار سے لگا کر پیٹا جاتا کبھی الٹا لٹکا کر گرم پانی کے بالٹی میں سر ڈبو دیا جاتا اس کے پاس کہنے کو بس ایک ہی بات تھی آئی ایم ناٹ اے میں جاسوس نہیں ہوں وہ چونکہ ایک دوست کے ہاتھوں پکڑوا دیا گیا تھا اس لیے ان کو اس بات میں قطن کوئی شک نہ تھا کہ وہ جاسوس نہیں ہے ان تکلیف دہ تشدد دنوں میں جہان نے اس ساتھی ایجنٹ سے بہت نفرت کی تھی جس نے چند پیسوں کے لیے اسے اور نہ جانے کتنے لڑکوں کو پکڑوا دیا تھا اس نے واقعتاً قسم اٹھائی کہ زندگی میں اگر کبھی اسے موقع ملا تو وہ اس آدمی سے ضرور بدلہ لے گا لیکن یہ موقع اسے کبھی نہیں ملا وہ اپنے اس دوست کا نام جانتا ہے نہ ہی کوئی دوسری شناخت اور اس دنیا کے ساڑھے چھ ارب انسانوں میں اس ایک آدمی کو وہ تلاش نہیں کر سکتا تھا ہاں اگر کبھی وہ واپس جا سکا تو اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرے گا یہ الگ بات تھی کہ ایسی کوششیں عموماً کامیاب نہیں ہوا کرتی اور یہ بھی کہ واپسی ان دنوں بہت ناممکن سی چیز لگتی تھی قریباً بارہ دن بعد اس نے سورج اس وقت دیکھا جب وہ اسے اس کے سیل سے نکال کر باہر برآمدے میں لائے جہاں لوہے کے بڑے بڑے بلاک تپتی گرمی میں تپ رہے تھے وہ اس کو باری باری ان بلاکس پہ لٹاتے تھے جلن آگ تپش جلنے سے زیادہ بڑا عذاب بھی کوئی ہو سکتا ہے بھلا اس کی انا اور مردانگی کو گوارا نہ تھا کہ ان لوگوں کے سامنے اس کے لبوں سے اف تک نکلے مگر بعض اوقات کراہنے اور درد سے بلبلا اٹھنے سے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا تب اسے بہت غصہ بہت بے بسی محسوس ہوتی تھی مگر ایک بات طے تھی ہی ول ناٹ سنگ وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا پھر وہ اندھیر دن اور رات اس کے اندر سے ہر چیز آہستہ آہستہ نگلنے لگی اپنی ذات کا وقار اور عزت نفس تو وہ پہلے ہی کھو چکا تھا مگر جب ہر روز وہ اسے بے پناہ تشدد کر کے نیم جا حالت میں سیل کے سخت فرش پہ پھینک کر چلے جاتے تو اندر موجود ہر جذبہ فرش کی گرمی میں بھسم ہونے لگتا جیل جانے سے قبل وہ اتنا تلخ اور بے حص نہیں تھا زندگی اور زندگی کی تمام تنرمی نرمی اس کے اندر موجود تھی مگر ان تاریخ دنوں نے ہر چیز اپنے اندر جذب کر لی وہ دن اور رات کا حساب نہ کر پاتا آہستہ آہستہ رات دن برابر ہو گئے تھے اس نے وقت کا حساب مکمل طور پہ کھو دیا جب کھانا آتا تو معلوم ہوتا کہ رات ہو گئی ہے کھانے کی پلیٹ جو پہرے دار دروازے کی درج سے جان بوجھ کر یوں ترچھا کر کے تھماتا کہ اس کے پکڑتے پکڑتے پلیٹ زمین پہ گر جاتی اسے اس گندی زمین سے سالن اٹھا کر کھانا پڑتا جس کو چباتے ہوئے اندر ریت اور پتھر محسوس ہوتے تھے جب کبھی پاکستان یا انڈیا کا میچ ہونے لگتا تو پہرے دار کومنٹری سنتے ہوئے زور زور سے پاکستان محمد علی جناح اور مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے ایسے ایسے الفاظ سے انہیں نوازتے کہ اس کا خون خال اٹھتا مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلتا زندگی خواہشات امیدیں امنگیں اس کے اندر سب کچھ مر گیا تھا ساری دنیا اور اس کی ہر چیز من گھڑت افسانہ تھی اگر کہیں کوئی حقیقت تھی تو وہ یہ تنگ تاریخ غلی سا سیل تھا وہ اس روز بھی فرش پہ لیٹا چھت کو خالی خالی نگاہوں سے تک رہا تھا اسے ممی یاد آ رہی تھی وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سوچتی ہوں گی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے وہ ان سے عرصے سے رابطے میں نہیں تھا مگر اب تک تو شاید ان کو علم ہو گیا ہوگا کہ وہ زیر حراست ہے کیا وہ پھر کبھی ان سے دوبارہ مل سکے گا کیا وہ پھر کبھی پاکستان کو دیکھ سکے گا اس نے سوچنا چاہا تو ہر طرف ہی بندھیرا نظر آیا وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا نہ ہی اس کا ملک کبھی اسے تسلیم کرے گا کوئی ملک اپنے جاسوس کو تسلیم نہیں کرتا مگر یہ اس کا اپنا انتخاب تھا اس نے خود یہ زندگی چنی تھی اور اس تمام اذیت کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اگر اسے دس زندگیاں دی جائیں تب بھی وہ یہی جاب چنے گا اسے اپنے کام سے محبت تھی وہ پچھتا نہیں رہا تھا مگر وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس پاکستانی جاسوس کے گھر والوں نے نہ جانے کتنا عرصہ اس کا انتظار کیا ہوگا جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا لیکن اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا اس کی ناش کی بے حرمتی اللہ کی زمین نے نہیں ہونے دی تھی تب اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ اسے بھی لاوارث نہ چھوڑا جائے پچھلی رات بھی پہرے داروں نے سیل میں دو سپولے چھوڑ دیے تھے جنہیں اس نے ہاتھ میں پکڑ کر دس اپنے جوتے کی نوک سے مارا تھا اگر کل کو اس کے سوتے ہوئے وہ اس کو مار دیں اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دیں تب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اسے نہ نام چاہیے تھا نہ شہرت نہ ستائش اسے بس ایک عزت دار جنازہ چاہیے تھا وہ بہت ناک روز و شب تھا اسی وقت جب وہ سوچوں میں غلطہ تھا پہرے دار اس کے سیل ملا کر کسی کو پھینک گئے تھے اس نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی اس نے پاکستانی طرز کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی اور دوپٹہ پھٹا ہوا تھا چھوٹی سے الجھے ہوئے بال نکل رہے تھے اس کے حلیے سے لگ رہا تھا اسے شدید ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے کون ہو تم وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی وہ اسی طرح لیٹے ہوئے گردن ذرا سی موڑے اسے دیکھ رہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا ہے ہم پوری فیملی کرکٹ میچ دیکھنے آئے تھے انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا یہ کہتے ہی ہم پاکستانی جاسوس ہیں وہ روتے روتے اسے اپنے بارے میں بتانے لگی اسے بیس دن ہو گئے تھے ان لوگوں کی قید میں اور وہ بہت دکھی تھی وہ چپ چاپ اس کی روادار سنتا رہا ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سپاہی دوبارہ آئے اور اسے کھینچتے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے وہ بے اختیار خوف سے روتی چلاتی جہان کو دیکھ کر اسے مدد کے لیے بلاتی رہی جہان نے گردن موڑ کر واپس آنکھیں بند کر لی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا تین دن تک روز رات کو وہ اس لڑکی کو لے جاتے ٹارچر سیل قریب ہی تھا وہاں سے اس کی دردناک چیخیں آتی سسکیاں یہاں تک کہ ہر چیز صاف سنائی دیتی صبح کے قریب وہ اسے سیل میں واپس پھینک جاتے اس حالت میں کہ وہ مزید زخمی ہوتی اور مزید رو رہی ہوتی تیسری صبح وہ اٹھا اپنے درد کو بھلائے اس نے پانی کے برتن سے ایک گلاس بھرا اور اس کے قریب لے کر آیا وہ بند آنکھوں سے نڈھال سی کراہ رہی تھی اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھا تو ایک دم جیسے کوئی یاد ہر سو چھانے لگی فریحہ ایکان رضا خوبصورت اور طرح دار وہ ایک روز ان کے گھر گیا تو اس نے لاؤنج میں بیٹھی فریحہ کو آئینہ پکڑے مونچھنے سے اپنی بموں کو تراشتے دیکھا علی کرامت کی ممی اپنی بھووں کو نہیں تراشتی تھیں ان کی آئی برو قدرتی تھے مگر اچھے لگتے آپ کیوں مسز فریحہ کی طرح اپنی آئی بروز کو شیپ نہیں دیتی اس نے ان سے پوچھ لیا تو وہ ہنس کر بولی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کرتے بیٹا اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگے گا وہ اس نیم بے ہوش پڑی لڑکی کی بھوے دیکھ رہا تھا بالکل فریحہ کی طرح کمان کی شکل میں بنی آئی برو بہت صاف تھی اگر وہ ایک ماہ سے زیر حراست تھی تو ابھی تک آئی برو کی شیپ خراب کیوں نہیں ہوئی تھی کیا اسے جیل میں آئی برو تراش ملا کرتا تھا لانت ہے اس نے گلاس پورا کا پورا اس کے چہرے پہ انڈیلا اور اٹھ کر واپس اپنی جگہ پہ آ گیا وہ کراہ کر رہ گئی مگر زیادہ حرکت نہیں کی ایسے اسٹول پیجنز اکثر جیل میں مطلوبہ ملزم کے ساتھ ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان اور اپنی چیخیں سنا کر ملزم کو ڈرا سکے اور وہ اپنی زبان کھول دے یا کم از کم اس کی ہمدردی لے کر وہ اسٹول پیجن اس کے بارے میں کچھ جان سکے وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچا کرتا تھا وہ جیل اتنے زیادہ پہروں میں بند تھی کہ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا کرے تو کیا کرے وہ اسے پولی گراف ٹیسٹ پہ لے کر گئے تھے وہ اس کا تربیت کے دوران اس مشین کو دھوکہ دینا سکھایا گیا تھا سو وہ اس کو نہیں توڑ سکے لیکن اسے خوف تھا کہ مخصوص انجیکشن دے کر وہ اس سے بہت کچھ اگلوا لیں گے پھر اس کی ایجنسی اس کا کبھی اعتبار نہیں کرے گی وہاں یہی کہا جائے گا وہ غدار کا بیٹا تھا وہ باپ جیسا ہی نکلا کیا کرے کدھر جائے پھر کئی دن بعد ایک روز وہ اسے سیل سے نکال کر ایک مختلف کمرے میں لے آئے جہاں الیکٹرک شاکس کا انتظام تھا بجلی کے جھٹکے لینے کا مطلب تھا ساری عمر صحت کے مختلف مسائل کا شکار ہو کر وہ فوج کے لیے ناکارہ ہو جائے گا اس نے سوچنے میں بس ایک منٹ لگایا اوکے اوکے آئی ایم ایس پائے اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کر لیا مجھے شوقس مت دو میں سب بتاتا ہوں تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھی ریکارڈنگ کا انتظام ہوا سوال و جواب اور بیان دوبارہ لیے گئے اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے اپنی ایجنسی کا نام اسے نہیں معلوم اور چند دوسری کہانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس ماہ کی تیرہ تاریخ کو اس کو اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے وہ ان کو وہاں لے جائے گا تاکہ وہ اس ساتھی کو گرفتار کر لیں اور اس کے ساتھ رعایت بڑھتیں وہ جانتا تھا کہ اس جیل سے وہ نہیں بھاگ سکتا ہاں کھلی فضا میں شاید یہ ممکن ہو اس نے کہا کہ اگر تیرہ تاریخ کو وہ نہیں آیا تو پھر ایک یا دو ہفتے بعد اسی جگہ پہ وہ دوبارہ آئے گا خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور ان کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا وہ انہیں ایک پر جگہ پہ لے آیا مگر وہاں اتنی سیکیورٹی اور مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی سپائیڈر مین کے لیے تو ممکن تھا مگر انسان کے لیے نہیں اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جھول مل جائے مگر یہ ناممکن تھا وہ چپ چاپ واپس آ گیا اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ اسی جگہ پہ لے جایا گیا اس کا کوئی دوست ادھر نہیں آنا تھا سو کوئی نہ آیا تین گھنٹے اس اس پل میں ادھر ادھر ٹہل کر کر وہ سے ہٹ ایک بک اسٹال پہ چلا آیا ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی وقت گرداری کرنے لگا اس کا ارادہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر یہاں سے واپس ہو لینے کا تھا کون سا کسی نے آنا تھا اب اتنی گرمی میں وہ کیوں خوار ہوتا رہے رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی تین لڑکیاں ہستی باتیں کرتی یوں ایک دم اس کے سامنے آئی کہ وہ ان سے ٹکرا گیا اوہ جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا وہ ایک دم اتنی بوکھلائی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے جا گریں وہ جلدی جلدی معذرت کرتا اس کی کتابیں اٹھانے لگا وہ کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں جس سے وہ ٹکرایا تھا اس نے سر پہ لے رکھا تھا سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتا چہرہ بہت معصوم بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا جہان کے ساتھ جھک کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور کچھ اس طرح سے اٹھائی کہ اس پہ لکھے الفاظ واضح ہو گئے وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا دل ایک دم زور سے دھڑکنے لگا تھا لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سنبھال کر واپس مڑ گئیں وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے پھر سے بک ریک کی طرف متوجہ ہو گیا ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی تاکہ اس کے تاثرات اس کے نگرانوں سے چھپ سکیں اس لڑکی کے فائل پہ ایک آفیسر کا نام رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا ساتھ میں پہچان کے لیے جہان کا اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ نیم کا مخفف بھی لکھا تھا A R P agent rose petal اس میں اور گلاب کی پنکھڑی میں کوئی مواصلت نہیں تھی یہ بس ایک کوڈ نیم تھا جیسے عموماً ہوا کرتے تھے شاید جس نے الاٹ کیا تھا اس کے سامنے اس وقت روز پیٹل ٹیشو کا ڈبہ رکھا ہو بہرحال اس لڑکی کی فائل پہ لکھے یہ الفاظ پہچان کے لیے کافی تھے اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں دور مخالص سمت جاتی تین لڑکیوں کا عکس نمایا تھا اسی پل فائل والی لڑکی نے گردن زڑا موڑ کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی مرہ جمیلہ خوبصورت عورت اگلے ہی لمحے مرہ جمیلہ واپس پلٹ گئی وہ تینوں لڑکیاں اب بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں وہ سب کچھ اتنے عام سے انداز میں ہوا تھا کہ ان درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا ایک گھنٹے بعد وہ واپس چلے آئے اب اس کے پاس مزید ایک ہفتے کا وقت تھا اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اسی جگہ پر لے کر جانا تھا اس کے تعاون کے پیش نظر ہفتے دس دن اس پہ تشدد نہیں کیا گیا تھا کھانا بھی قدرے بہتر مل رہا تھا شاید وہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دے تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا جائے گا مگر اب اسے امید تھی اسے لاوارس نہیں چھوڑا گیا تھا اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دن میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا اور پھر ایک روز وہ آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا مگر اس نے اس پہ تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے وہ اس پہ چلاتا تھا اس کو گالیاں دیتا تھا اور بہت ظلم کیا کرتا تھا جیسے اس قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کیریئر کا مسئلہ تھا وہ اس آفیسر کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہو گیا ہو سکتا ہے وہ لڑکی بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہو تاکہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے دل کی بات کر بیٹھے مگر پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ نمبر کیسے لکھا تھا وہ کوڈ نمبر پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا وہ یوں کسی کو نہیں مل سکتا تھا وہ کیا کرے صبر اور انتظار اور ایسی ہی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز کو اس پہ کھلا چھوڑ دیا وہ اس کو پیٹتے رہے مارتے رہے ٹھڈوں سے مکوں سے لاتوں سے اور گالیاں دیتے رہے وہ سہتا رہا اور جب یہ سیشن ختم ہوا تو وہ سب باہر چلے گئے آخری جانے والوں میں وہ آفیسر تھا جب اس نے درد سے کراتے ہوئے سر کو سیدھا کیا اور نیم جا آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی یہ یقیناً بظاہر ان گارڈز کی دھکم پیل میں گری تھی مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پہ کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا اس نے اپنی اور جہان دونوں کی چمڑی بچانی چاہی تھی کبھی زندگی نے موقع دیا تو وہ اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا کاش وہ اس کے کچھ کر سکتا تین دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا چابی اس نے چھپا لی تھی جب زخم ذرا بھر گئے تو ہولی آ گئی تہوار کا دن سب اس روز مگن تھے وہ اپنا کام کر سکتا تھا اور وہ موقع کا انتظار کرتا رہ گیا جب اچانک سے ہر طرف شور اٹھا دھکم پے لفرا تفری کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی لوگ بھاگ رہے تھے اور وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے باقی سب تاریخ کا حصہ بن گیا اس افرا تفری میں سیل سے نکلنا ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہتھیانا کچھ مشکل نہ تھا یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل آیا پورے ایک ماہ دس دن بعد اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی تھی چند دن بعد ہی وہ راجستان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس پہنچ چکا تھا ڈیڑھ برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم تو مندمل ہو گئے مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ رہا اس نے کبھی اپنے اس سر درد کو ظاہر نہیں کیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کرے اور وہ میدان جنگ سے واپس بھیج دیا جائے ان کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ تھا کہ ہم زمانہ امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانہ جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا جنت کے پتے ایک فرضی داستان ہے مگر جیل کے دوران تشدد کے مختلف طریقے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست ہیں اور حقیقت پہ مبنی ہے یہ چند واقعات ابو شجاع ابو وقار کی کتاب غازی میں بیان کی گئی سچی داستان جو سلیم نامی ایک حقیقی جاسوس کی داستان ہے سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں مگر اس جنگ اور قید نے اسے ایک مختلف انسان بنا دیا تھا جہاں ایک طرف وہ اپنے سروس ریکارڈ میں ریلائبل انڈر ٹارچر کی ڈگری میں آ گیا تھا وہاں دوسری طرف اس کے اندر بہت کچھ مر گیا تھا وہ جو ایک فیملی بنانے کی ایک حسین لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے وہ خواہش مر گئی تھی وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ اب وہ ایک فیملی مین نہیں رہا تھا وہ بس ایک ایجنٹ تھا یہی اس کی زندگی اس کی محبت اس کی فیملی تھی جب حکومت نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ملک کی خدمت کے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے ماموں سے بغض و اناد انتقام لینے کی خواہش سب جیل نے نگل لیا تھا اگر کچھ بچا تھا تو وہی ایک احساس کمتری جو ماموں کا سامنا کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا بس اور کچھ نہیں رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا دادا کا بنایا گھر ان کا اپنا گھر مگر اب اس کو اس گھر نے بہت زیادہ خوشی نہیں دی تھی وہ تو بس ایک خواہش تھی پوری ہو گئی قریباً تین برس قبل وہ اپنے ترک پس منظر کے باعث ترکی بھیجا گیا وہاں وہ دو کورز کے ساتھ رہ رہا تھا ایک اپنی پاکستانی شناخت جہان سکندر اور دوسری ایک انڈین شناخت عبد الرحمن پاشا اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا اور ممی کے مسلسل زور دینے پہ وہ بالاخر ماموں کے گھر جانے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ہوٹل میں اپنی منکوہا کو اتفاقیہ دیکھ لینے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈاواں ڈول ہو گیا تھا اور بعد میں بھی شاید وہ ماموں سے ملنے کی کوشش کرتا مگر وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی یہ خیال اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ اس لڑکی کو روک پائے مگر کیا یہ ابھی اسے طے کرنا تھا وہ بیسن کی ٹوٹی پہ جھکا چہرے پہ پانی کے چھیٹے ڈال رہا تھا جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مکروح صورت اس کی جلد سے ہر نشان چھوڑ چکی ہے تو اس نے چہرہ اٹھا کر باتھ روم کے آئینے میں دیکھا ماتھے پہ سامنے کو گرتے اس کے گہرے بھورے بال گیلے اور منہ دھلا دھلایا ہو چکا تھا اس نے اسٹینڈ سے لٹکتا تولیہ اتارا اور چہرے کو رگڑتا باہر آیا لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا اس کا لیپ ٹاپ بھی آن پڑا تھا سوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تولیہ ایک طرف ڈالا پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھتے ہوئے اپنا موبائل نکالا اسے ممی کو فون کرنا تھا دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی وہ منتظر سا اسے سنتا گیا ذہن کے پردوں پہ آج کے واقعات پھر سے چلنے لگے تھے گزشتہ رات ماموں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لایہ عمل تشکیل پا رہا تھا جو آخری چیز وہ اپنی مشکل زندگی میں نہیں چاہتا تھا وہ اپنی بیوی کا اس شہر میں آ کر رہنا تھا جہاں وہ پہلے ہی ایک مقیم ایجنٹ کی حیثیت سے دو زندگیاں گزار رہا تھا اب اسے کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو روکنا تھا جب اس نے کچن میں سفید پھول رکھے تھے تو اس کے ذہن میں مکمل لاہ عمل نہیں تھا مگر پھر بھی وہ جاتے وقت اس کی کار پہ ایک جی پی ایس ٹریسر چسپا کر آیا تھا وہاں کھڑی دو گاڑیوں میں سے چھوٹی والی یقیناً اسی کی تھی وہ اس لڑکی پہ نظر رکھنا چاہتا تھا اور آج کل اس کے پاس اتنا ڈھیر سارا وقت تھا کہ وہ اس پہ نظر رکھ سکے اور پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا اس کو وہ لڑکی کے نام سے ہی سوچتا وہ اس کا نام نہیں لیا کرتا تھا کچھ تھا جو اسے پسند نہیں آ رہا تھا وہ امریکی سفارت خانے کی سیکنڈ سیکیٹری کی وجہ سے آج کل ادھر تھا وہ بھارتی نژاد امریکی شہری تھی اور اس کی پاکستان سے دو ماہ بعد روانگی تھی جہان کی دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اس کی اگلی پوسٹنگ استنبول میں امریکی سفارت خانے میں ہو رہی تھی اگر اس تک رسائی حاصل کر لے تو استنبول میں اس کے بہت سے کام آسان ہو سکتے تھے مسئلہ بس اتنا تھا کہ وہ اس کی کار تک بھی رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا وہ اپنی کار کا شیشہ صرف اور صرف کسی خواجہ سرا بھکاری کے لیے کھولتی تھی کیونکہ اسے خواجہ سرا کی بدوا سے ڈر لگتا تھا غالباً خاندانی وہم تھا جس سے وہ آفیسر امریکہ میں رہتے اتنے برس بھی نہیں ختم کر سکی تھی صرف اس کی کار کے انتظار میں اب اسے روز شام میں خواجہ سرا کا روپ دھار کر ان راستوں پہ پھرنا تھا جہاں سے وہ گزرتی تھی کسی دوسرے کے لیے شاید یہ بہت عجیب بات ہو مگر اس کے لیے نہیں تھی اس کے نزدیک خواجہ سرا بننا بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے مکمل سفید اوور اوور آل آل کے بجائے آف وائٹ پہننا ایسی تبدیلی جو محسوس ہوتی ہے نہ ہی بری لگتی ہے اپنے کیریئر کے دوران وہ اتنا کچھ بن چکا تھا کہ بہت عرصہ ہوا وہ حص ہی ختم ہو چکی تھی جو عجیب و غریب حلیہ کا احساس دلاتی تھی اپنے ذاتی کاموں کے لیے البتہ ایسے حلیے اس نے کبھی نہیں بدلے تھے لیکن اب اس کی زندگی ذاتی رہی ہی نہیں تھی اگر آج وہ حیا کی گاڑی کو ٹریس کر کے اس سے ملنے گیا تھا تب بھی اس کے ذہن میں اپنی اس جعلی زندگی کی فکر تھی جو وہ استنبول میں گزار رہا تھا وہ آئس کریم پالر جہاں وہ اس لڑکی کی گاڑی کی موجودگی کا علم ہونے کے باعث آیا تھا اس جگہ سے زیادہ دور نہ تھا جہاں آج کل اس کی ڈیوٹی تھی وہاں خواجہ سرا اکثر نظر آتے تھے اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی اصلی خواجہ سرا ہو آدھے پروفیشنل اور باقی آدھے خفیہ والے ہوتے تھے جو ایسے روپ دھار کر حساس جگہوں کی نگرانی کیا کرتے تھے وہ اس لڑکی کو ترکی جانے سے روکنا چاہتا تھا اور کل تک تو وہ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا مگر آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے وہ اسے کبھی نہیں پہچان سکتی تھی اسے یقین تھا وہ کیا ممی بھی اسے اس حلیے میں نہیں پہچان سکتی تھی اس روز اس لڑکی نے ہلکے آسمانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا بال حسب معمول کھلے تھے وہ سلش پیتے ہوئے سوچ میں گم غالباً شیشہ بند کرنا بھول گئی تھی وہ اس کے شیشے پہ جھکا تو وہ چوک گئی اور پھر اس اس نے کے سفید گلابی چہرے کو خوفزدہ ہوتے دیکھا تمام تر گھبراہٹ کے باوجود اس نے جہان کے منہ پہ الٹ دیا تھا تب وہ پیچھے ہوا تھا اسے سلش نے پیچھے نہیں دھکیلا تھا بلکہ اس کی جرت پہ وہ حیران ہوا تھا گزشتہ روز اگر اسے لگا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی نازک سی لڑکی ہے تو ایسا نہیں تھا وہ کافی پر اعتماد اور ایک دم سے رد عمل ظاہر کر دینے والی لڑکی تھی چلو کوئی تو اچھی بات تھی وہ وہاں سے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ آیا تھا اور اب خلیہ ٹھیک کر کے ممی کو فون کر رہا تھا ممی نے فون اٹھاتے ہی سب سے پہلے وہی پوچھا جس کی اسے توقع تھی تم ماموں سے ملنے گئے تھے جی مگر ابھی میری سائمہ بھابھی سے بات ہوئی انہوں نے تو نہیں بتایا وہ حیران ہوئی آپ دو منٹ تسلی سے میری بات سنیں گی پورے دو منٹ اس کی بات تسلی سے سن لینے کے بعد بھی ممی بولی تھی تم آج چلے جاؤ آج فرقان بھائی گھر رات میں کھانا بھی ہے سب اکٹھے ہوں گے تم ان سے ایک دفعہ مل لو پھر بعد میں حیا کو اعتماد میں لے کر بتا دینا بات ختم اور اس کے جو ہاتھ میں آیا اٹھا کر میرے اوپر مار دینا ہے اس نے بے اختیار سوچا تھا پھر چند منٹ لگے اسے ممی کو راضی کرنے میں اور بمشکل وہ اس بات پہ متفق ہوئی کہ ابھی ماموں سے ملنے کے بجائے بہتر ہے کہ پہلے وہ ماموں کی بیٹی سے ملے ہو سکے تو اسے روک دے اور اگر اس کے رکنے کی کوئی صورت نہیں نظر آتی اور وہ پانچ ماہ کے لیے استنبول آ رہی ہے تو پھر اسے ان لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہی نہیں دینی چاہیے یہ اس کے جاب کے اصول کے خلاف تھا اسے ترکی میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جو اس بات سے واقف ہو کہ اس کا نام عبد الرحمن پاشا نہیں یا جہان سکندر نہیں بلکہ میجر جہان سکندر احمد ہے اس نہج پہ پہنچ کر ممی راضی ہو گئیں ٹھیک ہے تم کرو جو تم کرنا چاہتے ہو میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ تم اسلام آباد میں ہو وہ خوش نہیں تھی مگر خفا بھی نہیں تھی اس اس نے سکون کی گہری سانس اندر اب کے کے پاس اپنے مستقبل بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے چند روز تھے فون بند کرنے کے بعد وہ فوراً اٹھا اور اپارٹمنٹ مقفل کر کے باہر آیا ممی نے فرقان مامو کے گھر فیملی ڈنر کا بتایا تھا اگر وہ یہی بات کارڈ پہ لکھ کر ایک روز پرانی تاریخ کے مہر زدہ لفافے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے ہمراہ اس کے گھر دے آئے تو یقیناً وہ اس کی توجہ پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا اس کے بعد ہی وہ اس کی کوئی بات سنے گی آج بھی وہ اسی پھول والے کے پاس آیا تھا اور آج بھی اس کے پاس سرخ گلاب نہیں تھے اس نے دل ہی دل میں پھول والے اور سرخ گلاب دونوں پہ لانت بھیجتے ہوئے سفید گلاب خرید لیے بار بار وہ موبائل پہ اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کرتا تھا اس کی کار ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی اپنی مصروفیات میں سے اس لڑکی کے لیے وقت نکالنا ایک دم ہی اسے بہت دلچسپ لگنے لگا تھا وہ داور کی مہندی کی دوپہر تھی جب ممی کا فون آیا وہ اس وقت آفس سے نکل رہا تھا یہاں سے اسے اپنی وہ کار لینے جانا تھا جو اسے اسلام آباد میں استعمال کرنی تھی ممی کا نمبر اسکرین پہ جلتا بجھتا دیکھ کر وہ ذرا چونکا شاید ممی نے ذہن بدل لیا تھا ورنہ وہ اس طرح اچانک کال نہیں کرتی تھی ماں سوائے ہنگامی صورتحال کے جی ممی خیریت اپنے دفتر کی مین بلڈنگ سے دور ہٹ کر سڑک کنارے چلتے وہ ان سے بات کرنے لگا تم آج جا کر ماموں سے مل لو وہی ڈھاک کے تین پات وہ جی بھر کر بیزار ہوا ممی کل رات ہم نے کس بات پہ اتفاق کیا تھا آپ بھول گئیں جہان جی میری بات سنو مجھے خدشہ ہے کہ سلیمان بھائی حیا کی شادی کہیں اور نہ کر دیں تو کر دیں وہ یہ نہ کہہ سکا گو کہ وہ یہی کہنا چاہتا تھا مگر جب بولا تو آواز میں پتہ نہیں کہاں سے خفگی در آئی تھی وہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں کسی اور سے اس کی شادی ہمارا نکاح ہوا تھا منگنی نہیں جو وہ اپنی مرضی سے توڑ دیں وہ خلا بھی لے سکتے ہیں اور تم جانتے ہو ایک دو پیشیوں میں فیصلہ ہو جایا کرتا ہے بچپن کے نکاح کا اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے اور وہ خود کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہے جہان سکندر میں نے تمہاری پرورش اس منقسم مزاج سوچ کے ساتھ تو نہیں کی تھی انہیں جیسے دکھ ہوا تھا وہ فوراً نادم ہوا اچھا آئی ایم سوری میرا مطلب تھا اگر ہم اس رشتے پہ خاموش ہیں تو بات وہ بھی نہیں کرتے وہ بیٹی والے ہو کر کیسے خود سے بات کریں کیسے کہیں کہ ہماری بیٹی کو رخصت کروا کر لے جائیں ایسے اپنی بیٹی کو کوئی ہلکا نہیں کرتا ہاں میرے ماموں کا غرور اور آنا ادھر ممی کہہ رہی تھی وہ ہماری طرف سے مایوس ہو چکے ہیں اسی لیے سلیمان بھائی حیا کے لیے آنے والے رشتوں پہ غور کر رہے ہیں وہ ایک دم بالکل چپ ہو گیا آپ کو کس نے کہا یہ یہ تو طے تھا کہ وہ بلا تحقیق کسی بات پہ یقین نہیں کر سکتا تھا سائمہ بھابی نے ابھی فون کر کے بتایا ہے ان کے بقول سلیمان بھائی کو ہمارا انتظار بھی نہیں ہے انہوں نے فرقان بھائی سے خود کہا ہے کہ ان کے کسی دوست نے اپنے بیٹے کے لیے حیا کا رشتہ بھجوایا ہے اور آج وہ فرقان بھائی کو اس لڑکی سے ملوائیں گے شاید ان کے کسی بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے باہر سے پڑھ کر بھی آیا ہے فرقان بھائی نہیں ملے ابھی اس سے وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا کیوں وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا تم آج چلے جاؤ میں اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتی جہان وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی جب وہ لوگ مجھے بے حد غیر اہم سمجھ کر میرے منتظر ہی نہیں ہیں تو کیا فائدہ جانے کا بھابھی بتا رہی تھی ہایا ہمارا پوچھ رہی تھی اسے انتظار ہوگا کیوں وہ بے اختیار کہہ اٹھا لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں بیٹا میں کبھی کبھی خود کو اپنی بھتیجی کے مجرم سمجھتی ہوں آپ پریشان نہ ہو میں یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا یعنی تم جا رہے ہو وہ جیسے کھل اٹھی تھی اب یہ بھی نہیں کہا تھا میں نے بس آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں میں سب فکس کر لوں گا اور ممی خاموش ہو گئیں ان کو شاید اس کے قابلیت پہ بھروسہ تھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر خراب چیز کو فکس کر لیا کرتا تھا رشتوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے شاید ممی نے بھی یہ سوچا ہو آج اس کو دیکھتے ہی پھول والے لڑکے کا چہرہ جگمگا اٹھا تھا صاحب آج سرخ گلاب بہت سارے ہیں مگر مجھے سفید ہی چاہیے اس نے بٹوا نکالتے ہوئے دو ٹوک انداز میں سنجیدگی سے کہا لڑکی کا چہرہ جیسے اتر سا گیا مگر پھر بھی وہ جلدی جلدی سفید گلابوں کو اکٹھے کرنے لگا سفید گلاب بے شک بہت سے لوگوں کے نزدیک دشمنی کی علامت تھے مگر بہت سے اسے امن اور صلح کی نشانی ہی گردانتے تھے وہ آج ان کے گھر کے اندر نہیں گیا بلکہ ان کے گھر کے مقابل ایک زیر تعمیر بنگلے میں چلا آیا سریے اینٹیں آدھی بنی دیواریں وہ گھر رات کے وقت ویران پڑا تھا مزدور وغیرہ کب کے جا چکے تھے اور اب وہ وہاں اوپری منزل کے کمرے میں بیٹھ کر بآسانی سلیمان ماموں کے گھر کے کھلے گیٹ سے سب دیکھ سکتا تھا مہندی کا فنکشن دونوں گھروں کے قریب ہی ایک کھلے پلاٹ میں شاندار سی قناتیں لگا کر کیا گیا تھا اسے تقریب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ صرف سلیمان کے کھلے گیٹ کو دیکھ رہا تھا جہاں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے خواتین کی تیاری اور الٹے سیدھے فیشن وہ روایات اور قدریں جن کا ذکر ممی اکثر کیا کرتی تھی وہ اسے اپنے ننیال کی خواتین میں کہیں نظر نہیں آتی تھی داور کی بہن تو شاید باقاعدہ اسکاف لیا کرتی تھی مگر وہ بھی اسے سلور لہنگے میں بنا سر ڈھکے ادھر ادھر پھرتی نظر آ رہی تھی پتہ نہیں کیوں شادیوں پہ لوگ سب بھلا دیتے ہیں اسے افسوس ہو رہا تھا بہت دیر بعد جہان نے بالآخر اسے دیکھ ہی لیا وہ اپنی ممی کے عقب میں چلتی برامدے سے اترتی ڈرائیو وے تک آ رہی تھی جہاں سلیمان مامو ایک فیملی کے ہمراہ کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے وہ واقعی بہت خوبصورت تھی سنہرا لہنگا اور ٹیکا اسے مزید حسین بنا رہا تھا مگر وہ اسے پھر بھی مرہ جمیلہ نہیں لگتی تھی سلیمان مامو اب اس کا ان لوگوں سے کروا رہے تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے صاحب خاتون اور غالباً ان کا بیٹا اس نے اپنے سیل فون پہ دوربین کا لینس نکالا اور اس کو فوکس کیا اب وہ ان کے چہرے صاف دیکھ سکتا تھا وہ تینوں مہمان بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے بالخصوص ان کا بیٹا اس کی نظریں تو بہت ہی اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے غصہ آنے لگا اور تب ہی اس نے حیا کے چہرے کی جوت کو مان پڑتے دیکھا وہ خوش نہیں لگ رہی تھی ذرا سی دیر میں ہی وہ ان کے پاس سے ہٹ گئی گیٹ سے باہر آ کر اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا اس نے موبائل کے بٹن کو چند ایک دفعہ دبایا وہ اس کی تصویر لینا چاہتا تھا وہ اس کی کوئی تصویر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا وہ ان لوگوں سے مل کر خوش نہیں تھی شاید یہی وہ رشتے والے تھے جن سے آج سلیمان مامو نے فرقان مامو سے ملوانا تھا وہ اس پہ خوش اس لیے نہیں تھی کہ یہ رشتہ اس کے لیے انچاہا تھا دل کے کسی کونے میں اسے اطمینان سا نصیب ہوا تھا تسلی ملی ڈھارس سے بن گئی وہ اب پہلے جتنا ناخوش نہیں تھا وہ بہت دیر ادھر ہی بیٹھا رہا اسے فنکشن دیکھنے کی آرزو نہ تھی بس وہ اس کی واپسی کے انتظار میں وہی موجود تھا وہ اسے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتا تھا کافی دیر گزری تب وہ اسے واپس آتی دکھائی دی وہ گھر کے اندر جا رہی تھی کیا اسے اس سے ملنا چاہیے یا اس کے ترکی آنے کا انتظار کرے وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا اس نے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا پھر بے اختیار چونکا یہ اس کی ترکی والی وہ سم تھی جو پوسٹ پیڈ تھی اور کبھی اس کے اور کبھی ممی کے زیر استعمال رہتی تھی یہ نمبر ماموں کے پاس تھا اور اس میں ماموں کا نمبر محفوظ بھی تھا اور اب اس نمبر سے کال آ رہی تھی ماموں کے گھر سے کال وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سا گیا مگر اس نے فون اٹھا لیا چونکہ یہ ترک نمبر تھا اس لیے وہ ایک ہی لمحے میں خود کو ترکی لے گیا ایک پیشہ ور ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کو یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ ترکی سے باہر ہے اور اس کا نمبر رومنگ پہ ہے وہ ہایا تھی ناقابل یقین اور وہ ممی کا پوچھ رہی تھی وہ ان کی منتظر تھی ممی ٹھیک کہتی تھی اس سب کے باوجود جب وہ بات کرنے لگا تو اس کا لہجہ خشک ہی تھا وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ نرمی سے یا کھل کر بات نہیں کرتا تھا اور اس کو تو وہ ویسے بھی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا پھر بھی جب بات کے اختتام پر اس نے حیا کی آواز کو بھیگتے ہوئے سنا تو اس کا دل دکھا تھا فون بند کرتے ہی اس نے وہ خط کا لفافہ نکالا جو وہ پھولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے آیا تھا ابھی اندر موجود سفید موٹے کاغذ پہ اس نے لکھا نہیں تھا اور اب اسے معلوم تھا کہ اسے کیا لکھنا ہے اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے یہ آخری بات محض اس کا گمان تھا مگر کیا پتا وہ صحیح بھی ہو اس نے پی کیپ سر پہ لیا اور مفلر گردن کے گرد یوں لپیٹا کہ اگر وہ خود کو کوریر سروس مین کہہ کر گھر کے کسی ملازم کے حوالے وہ پھول کرے تو کل کو دن کی روشنی میں وہ اسے پہچان نہیں پائیں گے پھول اور خط ایک ملازم کے حوالے کر کے وہ واپس چلا آیا وہ صرف حیا کو چونکانا چاہتا تھا اور اسے امید تھی کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا داور کی بارات کے روز اس کا قطن ارادہ نہ تھا کہ وہ آج بھی حیا کے لیے ادھر جائے گا آج ویسے بھی اسے اپنے کام بہت تھے سیکنڈ سیکرٹری تک رسائی وہ ابھی تک حاصل نہیں کر سکا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کام وقت طلب ہوتے ہیں صبر انتظار اور خاموشی یہ تین چیزیں اس نے اپنی جاسوسی مہمات کے دوران سیکھی تھیں آج بھی اس کا کام نہیں ہو سکا تھا اور وہ واپس گھر جا رہا تھا مگر صرف آخری منٹ میں اس نے یوں ہی سرسری سا سلیمان ماموں کے گھر کا جائزہ لینے کا سوچا معلوم نہیں وہ بار بار وہاں کیوں جاتا تھا جب وہ ان کی گلی کے دہانے پہ پہنچا تو اس نے زن سے اپنے سامنے گزرتی گاڑی میں حیا کو دیکھا وہ بے اختیار چونکا تھا اس گاڑی میں اسے وہی کل والی فیملی نظر آئی تھی اور وہی بے باغ نگاہوں والا فضول انسان گاڑی چلا رہا تھا آخر وہ ان کے ساتھ کیوں جا رہی تھی وہ فارغ تھا اگر نہ ہوتا تب بھی ان کے پیچھے ضرور جاتا جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس وقت کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو اسے پہلی نظر میں ہی اچھے نہیں لگے تھے وہ ان سے مل کر ناخوش لگی تھی مگر آج وہ انہی کے ساتھ تھی وہ کل غلط تھا یا آج وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا اور جب اس نے میریج ہال کے ایک طرف حیا کو گاڑی سے اتر کر دوبارہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے دیکھا تو اسے دھچکا سا لگا تھا وہ کیسے یوں کسی کے ساتھ بیٹھ سکتی تھی کیا وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ جانے والی لڑکی تھی اسے شدید غصہ آیا تھا ایک تو اس کا لباس پھر وہ اتنا میک اپ کرتی تھی اتنی نک سک سے تیار اوپر سے رات کا وقت اس کا دل چاہا تھا وہ ابھی اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس آدمی کی کار سے نکال لے اور اگر اس نے وہ عجیب سا حلیہ نہ اپنایا ہوتا تو شاید وہ یہ کر بھی دیتا جب وہ گاڑی سے نکلا تو فرائی پین بھی ساتھ ہی اٹھا لیا جو اپنے اس گیٹ اپ کے ساتھ وہ رکھا کرتا تھا کاملیت اس کے ہر کور میں نمائع ہوتی تھی اور جب اس نے اس نوجوان کے سر کے پچھلے حصے پہ فرائی پین مار کر اسے گرایا تھا تو بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا کوئی حق نہیں جتا سکتا تھا مگر وہ اس لڑکی کو گردن سے پکڑ کر میریج ہال کے دروازے تک چھوڑ سکتا تھا اور یہ اس نے کیا اپنے لباس کا وہ گھٹیا سا رنگ کا دوپٹہ بھی اس پہ اچھال دیا مگر جب جانے لگا تو ایک دفعہ بہت سلکتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اگر وہ بولا تو صرف ایک لفظ جو اس کی زبان پہ آیا تھا بے حیاء